معمر اور شعیب نے ابن شہب زہری سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی طرح حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوراسی